اللہ آج ستائیسویں تاکرات ہے قیام العل میں پڑھے گئے ستائیسویں پارے کے مطالب کا خلاصہ سماج فرمائیں پارا اس طرح شروع ہو رہا ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون ان ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين ان آیات میں لوت علیہ السلام کی بستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا اللہ کا قانون مقافات جب کسی بستی کی کامل تباہی کا فیصلہ کرتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس بستی میں کوئی قابل لحاظ بھلائی موجود ہے یا نہیں اگر بستی کے لوگوں میں آٹے میں نمک کے برابر بھی بھلائی موجود نہیں ہوتی تو اچھے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے اور بقیہ برے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ایک ہوشمند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے قوم لوت کے اوپر عذاب اسی ضابط الہی کے مطابق آیا واضح کر دیا گیا فما وجدنا فیہ غیر بیت من المسلمین مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر اللہ کا تابے دار نہیں پایا گیا فاخرجنا من کا منکانفیا من المؤمنین تو جو لوگ مومن تھے اللہ کے فرما بردار تھے ان کو ہم نے اس بستی سے نکال لیا بقیہ لوگوں کے اوپر ہم نے عذاب مسلط کر دیا عذاب جو آیا اس کی تفصیل قرآن حکیم میں موجود ہے اس عذاب کی چار صفتیں تو قرآن کا طالب علم آسانی سے معلوم کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی یعنی یہ پتھر آسمان سے پانی کی طرح برسائے گئے اس کے لیے قرآن حکیم میں امترنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ہم نے برسایا اور دوسری صفت کہ ہر ایک پتھر نشان زیادہ تھا مسمت عند ربک تیرے رب کے پاس ہر پتھر نشان زیادہ تھا مارکڈ تھا یہ مارکنگ کس لیے تھی مفسری نے لکھا ہے کہ ہر پتھر کے اوپر ہر کرمنل کا نام تھا پتھر کے اوپر جس کرمنل اور جس سینر کا جس گنہگار کا نام ہوتا تھا وہ پتھر اسی گنہگار کو لگتا تھا اور تیسری صفت ہجارتم من تین پکی ہوئی مٹی کے گول پتھر یعنی the stones of baked clay پکی ہوئی مٹی کے گول پتھر ماہرین عربیات نے یہ لکھا ہے کہ جس پتھر کے برسانے کی بات کہی گئی ہے قرآن حکیم میں قوم لوت کے اوپر دنیا کے کسی پہاڑ میں اس طریقے کے پتھر نہیں پائے جاتے اس سے یہ صاف واضح ہوا کہ یہ جو پتھر قوم لوت کے اوپر برسائے گئے ان پتھروں کا تعلق زمین سے نہیں تھا بلکہ ان پتھروں کا پورا تعلق آسمان سے تھا ایک اور صفت بیان کی گئی منزود تہ بتہ یعنی پتھر اتنے برسے کہ سارے کے سارے بستی کے لوگ اس پتھر کے نیچے دب گئے پھر پتھر بر سے ایک اور تہ اس کے اوپر بچھ گئی پھر اور پتھر بر سے ایک اور تہ اس کے اوپر بچھ گئی اس طرح پوری بستی کو پتھروں کے نیچے زندہ تر غور کر دیا گیا یہ شہر کہاں تھا اس شہر کا نام کیا تھا یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک نبی کو بھیجا گیا تھا جن کا نام لوت تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں اس بستی کا نام سدوم تھا اس کا جائے وقوع کہاں تھا جغرافیہ دانوں نے بتایا ہے ماہرین ارضیات نے یہ بتایا ہے کہ یہ ڈیڈ سی بحر میت بحر مردار کے جنوبی علاقے میں تھا اور ایک برطانوی ٹیم نے تحقیقات کر کے اس بستی کا پتہ لگا لیا ہے کہ اب یہ بستی کہاں ہے انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ اب یہ بستی بحر مردار کی تہ میں موجود ہے اس بستی کے کھنڈرات بہرے میت ڈیڈ سی کے تہ میں موجود ہے اور ڈیڈ سی کے بارے میں جغرافیہ پڑھنے والا ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کا نام ڈیڈ سی اس کا نام بحر میت اس کا نام بحرے مردار اس وجہ سے ہے کہ اس پانی میں کوئی جاندار چیز رہی نہیں سکتی اس میں کیڑے مکوڑے تک نہیں ہے اس لیے کہ کوئی چیز اس پانی میں زندہ رہی نہیں سکتی یہاں تک کہ اس پانی کی ڈینسٹی کسافت اور اس پانی کی بوئنسی اچھال اتنی ہے کہ کسی شخص کو اگر تیرنا نہ آتا ہو وہ بہرے مردار کے اندر چھلانگ لگا دے تو ڈوبے گا نہیں اس بستی کو اسی بہرے مردار بنایا اور ہم برابر اس کو اساد دیتے جا رہے ہیں بگ بینگ تھیری کے مطابق جب ایک عظیم دھماکے سے یہ کائنات جدا ہوئی تو تب سے یہ وسیع ہوتی ہی جا رہی ہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے بعض سائنسدانوں نے ایک کیلکولیشن کیا ہے کہ اس پھیلتی ہوئی کائنات کا اندازہ اس طرح لگا لو کہ ایک ہوائی جہاز نوری سال کی رفتار سے اس کائنات کی خلا میں چھوڑ دیا جائے جہاز کی رفتار کیا ہے جو نور کی رفتار ہے جو روشنی کی رفتار ہے تو روشنی کی رفتار والا ایک جہاز اس کائنات میں چھوڑ دیا جائے ابھی وہ کائنات کے آخری سرے تک پہنچے گا نہیں کہ کائنات دگنی ہو جائے گی اس طرح ہمارا یہ خیالی جہاز مسلسل سفر میں رہے گا اور یہ کائنات کے آخری سرے تک کیا پہنچے گا یہ تو کائنات کے بیچ ہی میں ہمیشہ رہے گا اس سے اس پھیلتی ہوئی کائنات کی اسات کا اندازہ ہوا کہ یہ کائنات کس قدر وسیع ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی زبردست قدرت اس کو مکمل اسعت دیتی جا رہی ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا ففر رو اللہ اللہ کی طرف بھاگو کسی نے ایک سوال کیا تھا بڑا پیارا سوال ہے جواب دے رہا ہوں کہ آسمان کو کمان بنا لیا جائے بو بنا لیا جائے بو اور زمین کو ایرو تیر ٹارگٹ نشانہ ہدف انسان تو انسان بھاگ کر جائے گا آسمان کو کمان بنا لیا جائے اور زمین کو تیر اور ٹارگٹ ہدف اور نشانہ انسان ہو تو انسان بچنے کے لیے کیا کرے جواب دیا گیا تھا وہ جو تیر چلا رہا ہے اس کی بغل میں آ کر کھڑا ہو جائے بچ جائے گا ایسے ہی اگر تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم سے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کی طرف بھاگو ففر اللہ بس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بھاگ پڑو پناہ وہیں ملنے والی ہے آگے ارشاد فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا اللہ ما اريد اريد منهم من رزق وما ان ان يطعمون الله هو الرزاق ذو القوه المتين میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے گویا کہ مقصد تخلیق انسانی اور مقصد تخلیق جن اللہ کی عبادت سوال یہ ہے کہ جب ہماری تخلیق کا مقصد تیری عبادت کرنا تھا تیری عبادت کرنا ہے تو ہم اپنا کام کریں عبادت کریں بکیا رہا روزی کا معاملہ یہ تو ہمیں دیتا رہے یہ کیا ہے کہ ہم تیری عبادت بھی کریں اور روزی کے لیے دوڑ دھوپ بھی کریں ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے تجھے اپنا کام کرنا چاہیے یہ کیا کہ عبادت بھی کروا رہا ہے اور روزی کے لیے دوڑا بھی رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تیری عبادت کریں اس لیے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی تیری عبادت ہے اور تو روزی ہمیں پہنچاتا رہے یہ کیا کہ عبادت بھی ہم ہی کریں اور روزی کا ٹینشن بھی ہم ہی برداشت کریں اس کا جواب دیا جا رہا ہے ہما خلق تل جن و دون میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ذہن انسانی میں ایک سوال اٹھا کہ جب انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے تو وہ عبادت کرے روزی غیب سے پہنچاتا رہے روزی کے لیے دوڑ دھو انسان کے ذمے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے دوسری آیت میں ماں کیا کتاب ہے ماں ارید مما اریدو یہ مقصد تخلیق انسانی بیان کرنے کے بعد رزق کا تذکر اچھے مانا دارت اسی سوال کا جواب ہے جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے ما من رزق وما ان میرے بندے روزی کے لیے دوڑ دھوپ یہ بھی در حقیقت عبادت ہی کا حصہ ہے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تو حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے ویسے روزی تو میں ہی دیتا ہوں اچھا۔ یہ اس کے بعد سورہ تور شروع ہو رہی ہے فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم و تور کتاب مستور رق منشور والبیت المعمور تور کی قسم لکھی ہوئی سطر سطر کتاب کی قسم پھیلے ہوئے صحیفے کی قسم قسم کھانے کی بھی سٹائل کیا ہے والبیت المعمور اور بیت معمور کی قسم مالک ابن ساسا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المامور ایک مسجد ہے جو ساتویں آسمان پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس مسجد کو دیکھا ہوا ہے اور یہی اپنے روحانی والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات فرمائی فرمایا یہ مسجد بہت بڑی ہے اور حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ روز ستر ہزار فرشتے اس مسجد میں آتے ہیں اور عبادت کرنے کے بعد جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے مما یا عالم جنوب اور ربی کا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر کتنا بڑا ہے اللہ کے علاوہ اس کے لشکریوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جنت میں جب ماں باپ کسی شخص کے اپنے اچھے اعمال اچھے کردار کی بنا پر جنت کے اعلی درجات میں چلے جائیں گے تو ان کی جو نیک اولاد ہوگی جن کے نیک آمال بہت کم ہوں گے انہیں جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے ماں باپ کے درجات سے کمتر درجوں کے اندر ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے ان کم آمال والوں کے درجات کو بڑھا کر کے ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا سوال یہ ہے کہ ان کے والدین کو اونچے درجات سے اتار کر کے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ نچلے درجات میں کیوں نہیں کر دیا گیا کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہم بی کلاس کو ایک کلاس تو دے سکتے ہیں یہ ہمارا فضل ہے یہ ہمارا رحم ہے ہمارا کرم ہے کہ ہم بی کلاس والوں کو ایک کلاس دے دیں لیکن ایک کلاس والوں کو ڈی گریڈ کر کے ہم بی کلاس کیسے دے سکتے ہیں یہ تو ہمارے عدل کے خلاف ہے یہ تو ہمارے انصاف کے خلاف ہے تو ہم ایک کلاس والوں کو ڈی گریڈ کر کے بی کلاس میں نہیں لا سکتے ہاں اپنے رحم و کرم اپنے فضل کی وجہ سے ہم بی کلاس والوں کو اگرچہ ان کے اعمال بہت مختصر ہے ہم ان کو ایک کلاس میں پہنچا دیں گے اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نیکیاں ماں باپ کے اچھے اعمال یہ دنیا میں بھی ان کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ماں باپ نے جو نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں ان کا فائدہ آخرت میں بھی بچوں کو پہنچے گا کہ ان کو بھی کلاس سے نکال کر کے ایک کلاس میں بھیج دیا جائے گا اور دنیا میں بھی ماں باپ کے اچھے عملوں کا بدلہ لڑکوں کو لڑکیوں کو ملتا ہے اس کا ثبوت تو سولہویں پارے میں ہے واقعی خزر و موسا میں کہ جب گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خزر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا تو موسا علیہ السلام نے ٹوکا کہا کہ تم نے اس بستی کی دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا تو حضرت خزر نے بتایا تھا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے اور یہ خزانہ دو یتیم بچوں کا ہے وہ کانا ابو ہما صالحہ ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا دیکھیے باپ کی نیکی کا فائدہ دنیا ہی میں بیٹے کو مل رہا ہے اسی طرح بچوں کی دعاؤں کا فائدہ اچھے اعمال کر کے جانے والے ماں باپ کو بھی ملتا ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے درجات کو جو اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے گئے ہیں بڑھاتا رہتا ہے تو وہ حیرت سے پوچھتے کہ اے اللہ یہ درجات ہمارے کیوں بلند کیے جا رہے ہیں تو اللہ جواب دے گا کہ تمہارے بچوں کی اچھی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے نیک عملوں کی وجہ سے تمہارے درجات جنت میں بڑھائے جا رہے ہیں تو ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ بچوں کو اور بچوں کی نیکیوں کا فائدہ ان کی دعاؤں کا فائدہ ان کے ماں باپ کو ملتا ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کے بعد ایک بڑا تیکھا اور بڑا عجیب و غریب سوال کیا جا رہا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چیڑتے ہو وہ کوئی غلط بات بتا رہے ہیں تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے کون سی غلط بات کہہ رہے ہیں پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے میرا نبی کون سی غلط بات کہہ رہا ہے اب تمہارے سامنے تین سوالات ہیں ان تین سوالوں کے جوابات دو اس کے بعد فیصلہ کرو کہ میرا نبی جھوٹ بولتا ہے کہ میرا نبی سچ بولتا ہے سوالات ام خلی من غیر الشیئین ام الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ارے بتاؤ تم خود ہی پیدا ہو گئے ہو ام خلی من غیر شعین ایسے ہی خود بخود پیدا ہو گئے ام هم الخالقون یا تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے ام خلق السماوات والارض والا اس کائنات کی تخلیق کیا تم لوگوں نے کی ہے جب تم اپنے وجود میں خالق کے محتاج تم خود بخود نہیں پیدا ہوئے ہو اور دوسرے تم نے اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا ہے دو اور اس کائنات کی بھی تخلیق تم نے نہیں کی ہے جب ان تین سوالوں کے جوابات تمہارے پاس نہیں ہیں ثابت یہ ہوا کہ میرا نبی بالکل سچ بول رہا ہے خالق ہم ہیں لہذا ہم ہی پرستش کے مستحق ہیں ہم ہی عبادت کے مستحق ہیں اس لیے کہ ہم نے تم کو وجود بخشا ہے ہم تمہارے خالق ہیں اور اس کائنات کی تخلیق کرنے والے ہم ہی ہیں اس کائنات کے کریٹر ہم ہی ہیں لہذا عبادت کے مستحق پرستش اور پوجا کے مستحق صرف اور صرف ہم ہیں اس کے بعد ایک اور پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کفار مکہ یہ کہتے ہیں مشرقین مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد ہی کو رسول بنایا گیا کسی اور کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا جواب چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو رسول بنا دیا جاتا تو تمہارا سوال ختم ہو جاتا ہے تم پھر یہ کہتے ارے اس آدمی کو کیوں رسول بنا دیا گیا کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا سوالات کا ایک لا ہی سلسلہ ہوتا ایک لامحدود سلسلہ ہوتا یہ سوال کسی سرحد پر جا کر نہیں روکتا یہ تو تھا الزامی جواب اس کا تحقیقی جواب یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی رسول کو بھیجا جانا ناگزیر اور لابدی تھا کہ نہیں بولے ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ امت کی ہدایت کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے کسی بھی رسول کا بھیجا جانا ضروری تھا ناگزیر تھا لابدی تھا ضروری تھا بولے ہاں تھا اب میں پوچھتا ہوں یہ دوسرا سوال اللہ کی طرف سے پہلا سوال اللہ کی طرف سے کیا تھا اس سوال پر کہ محمد ہی کو رسول کیوں بنایا گیا پہلا سوال اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کسی انسان کو بھیجا جانا ضروری تھا کہ نہیں کسی شخص کو بھیجا جانا ضروری تھا کہ نہیں بولو ضروری تھا اچھا اب دوسرا سوال کون سا آدمی بھیجا جائے اس کا فیصلہ تم کرو گے یا میں کروں گا اس کا فیصلہ میں کروں گا اگر تم یہ کہتے ہو کہ فیصلہ ہم کریں گے مطلب یہ ہوا تم خدائی کے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہو خدائی کے دعوے دار ہو یا تمہارا زام یہ ہے تمہارا گمان یہ ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو لیکن فیصلہ کرنے والے ہم لوگ ہیں یہ کتنی بڑی حماقت اور جہالت اور کتنی بڑی نادانی ہے فیصلہ خالق کرے گا نہ کہ مخلوق بھیجا جانا کس کو ہے اس کا فیصلہ خالق کرے گا نہ کہ تم لوگ نہ کہ مخلوق اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے اللہ تعالی نے ان ستاروں کی قسم کھائی ہے سب سے پہلے جو ستارے جھک جائیں ون نجم ادا ہوا قسم ہے اس ستارے کی جب وہ جھک جائے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر چاروں طرف تاریکی ہو ڈارکنیس ہو تو آدمی تاریکی میں رسی کو صاف سمجھ لیتا ہے اور ڈر کے بھاگتا ہے کسی چٹان کو شیر سمجھ لیتا ہے یا درندہ سمجھ لیتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے کسی نقاب کو جو ٹنا ہوا ہو تاریکی میں جو بھوت سمجھ لیتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے لیکن ذرا یہ سوچو کہ جب ستارہ جھک جائے اور سورج طلوع ہونے لگے تو تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں تاریکیاں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اور آفتاب عالم تاپ نمودار ہو کر کے تاریکیوں کو بھگا دیتا ہے اور چیزوں کو بالکل نظر کے سامنے واضح کر دیتا ہے کسی چیز کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں رہتا ایسا ہی میرے نبی کا حال ہے ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا صاحب ہے کہ نہیں یہ نہیں کہا گیا نبی رسول محمد نام نہیں لیا گیا ڈائریکٹ صاحب کہا جا رہا ہے وہ بھی تمہارا صاحب صاحب کم تمہارا صاحب اور صاحب تمہارے جانتے کیا ہوتا ہے ساتھ رہنے والا ساتھ رہنے والے کو صاحب کہتے ہیں اور صاحب کم تمہارے ساتھ رہنے والا ذرا غور کرو اس شخص کے بارے میں جس کو میں نے نبی بنایا ہے جس کا نام محمد ہے چالیس سال تک تو تمہارے درمیان رہا ہے نا اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تم نے تو خود اسے امین کہا ہے تم نے تو خود اسے صادق کہا ہے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا کبھی اس کی زبان سے کوئی فضول بات نہیں نکلی تم نے اس کی سچائی کی گواہی دی تم نے اس کی امانت کی گواہی دی تم نے اس کی دیانت کی گواہی دی بتاؤ چالیس سال کی زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے گزری ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں لیکن اب چالیس سال کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی بنایا گیا ہوں تو مال لینے میں کیا پرابلم ہے مال لینے میں کیا پریشانی ہے جو چالیس سال تک جھوٹ نہیں بولا چالیس سال کے بعد کیسے جھوٹ بول سکتا ہے سائیکولوجی کے پیمانے غلط ہو جائیں گے نفسیات کے پیمانے قرار دیے دے دیے جائیں گے اس لیے کہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے سے لے کر کے چالیس سال کی عمر تک کا جو دورانیہ ہے جو وقفہ ہے یہ انسان کے بڑھنے اور بگڑنے کا دورانیہ ہوتا ہے یہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا پیریڈ ہوتا ہے یہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا وقفہ ہوتا ہے جو اس وقفے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا دیانت کے خلاف صداقت کے خلاف کہیں کوئی بات نہیں کہی وہ چالیس سال کے بعد جب زندگی کا دوسرا چیپٹر کھلتا پہلا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے آدمی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جو آدمی چالیس سال تک انسان کے بارے میں جھوٹ نہ بولے چالیس سال کے بعد وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے اور ایک جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بڑی خوش اسلوبی سے سمو دیا گیا ہے بیان کر دیا گیا ہے آیت دیکھیے ذرا ایک آیت ہے چند لفظوں پر مشتمل لیکن نبی کی پوری سیرت کی شاہد ہے پوری سیرت کی گواہ ہے آیت کریمہ کیا ہے ما ضل صاحبكم وما غوا تمہارا صاحب نہ تو ذلالت سے متصف ہے نہ غوایت سے ضلالت کسے کہتے اور غوایت کسے کہتے ما ذل صاحبكم وما غوا نہ تو تمہارا یہ صاحب ضلالت سے متصف ہے نہ تو تمہارا یہ صاحب غوایت سے متصف ہے یہ ضلالت کیا ہے غوایت کیا ہے لا علمی بنا پر صحیح راستے سے انحراف ضلالت ہے اور علم کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف غوایت ہے تو میرا نبی نہ تو ضلالت کا وصف رکھتا ہے نہ تو میرا نبی غوایت کا وصف رکھتا ہے یہ چالیس سال سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے بھی گمراہ نہیں تھا اور نبوت ملنے کے بعد بھی گمراہ نہیں ہوا پوری سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دی گئی ہے آپ کی سیرت جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ یہ گواہی دیتے کہ چالیس سال سے پہلے نہ تو آپ نے کسی بت کی پرستش کی نہ تو آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہ تو آپ کا عقیدہ خراب تھا اور نہ تو آپ کا کوئی عمل ایسا تھا جس کے اوپر انگوش نمائی کی جا سکے تو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ ضلالت سے متصف نہیں تھے اور نبوت ملنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر غوایت آئے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر جو چند لفظوں پر مشتمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور پوری حیات کی آئینہ دار ہے پوری حیات کی عکاس اس کے بعد یہ فرمایا گیا وما ان یو کوئی امام بولے کوئی پیر بولے کوئی مولوی بولے تو ہو سکتا ہے کہ پیر کی بات میں اس کے خواہش نفسانی کا دخل ہو امام بولے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں نسیان کا دخل ہو اس کی اپنی خواہش نفس کا دخل ہو لیکن نبی کی ہستی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے بات اللہ کی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا مما الحوا میرا نبی جب بات بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے اس بات کے اندر اس کے خواہش نفس کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی وہ جو بولتا ہے لفظ لفظ میرا ہوتا ہے ان میرا نبی جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ لفظ لفظ میرا ہوتا ہے زبان نبی کی اور فرمان اللہ کا یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا کوئی بات کہی وہی نے آ کر کے آپ کی اس بات کو بدل دیا کہا کہ آپ نے جو بات کہی تھی غلط تھا وہ بات صحیح نہیں تھی پھر اس کا کیا مطلب ہوا مما واہن ایسا ہوا ہے جیسے عبداللہ ابن اوبئی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دامن پکڑ کر کے کھینچا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو منافق تھا یہ تو مشرق تھا اس کی نماز جنازہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سے استدلال فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم چاہے آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے یا ان کے لیے مغفرت نہ طلب کیجئے اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو میں بخشنے والا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ کیا نکالا تھا کہ اگر سے اگر ستر سے زائد مرتبہ استغفار کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دی یہ استدلال آپ نے فرمایا تھا بعد میں یہ فرمایا گیا آئے اتری کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں تھا پھر وما انتقو کا کیا مطلب ہوگا جواب اس کا یہ ہے کہ بعض بعض مرتبہ کوئی وہی اترتی تھی تو وہ قائد کلیہ کی شکل میں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلیہ سے کسی مسئلے کو نکالتے تھے اشتہاد کر کے اگر وہ غلط اشتہاد ہوتا تھا تو وہی الہی کے ذریعے اس اشتہاد کا کریکشن کر دیا جاتا تھا عام مشتحدین کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے کہ اگر وہ اشتہاد کے اندر غلطی کریں تو انہیں غیب سے بتا دیا جائے کہ تمہارا اشتہاد غلط ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے رسالت ختم ہو چکی ہے اب کوئی مشتحد اگر اشتہاد کرے تو اس کا اشتہاد صحیح ہے یا غلط ہے ایگزیکٹلی exactly. اور یقینی طور پر جاننے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اسے قرآن و حدیث کے اوپر پیش کیا جائے اگر وہاں سے اوکے ہو جائے تو لے لو ورنہ اس کو چھوڑ دو جیسے ایک واقعہ اور بھی بیان کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھوڑا ہوتا ہے ثواب کے لیے ایک گھوڑا ہوتا ہے عذاب کے لیے ایک گھوڑا ہوتا ہے نہ عذاب کے لیے نہ ثواب کے لیے گھوڑے کے بارے میں آپ نے تین باتیں فرمائی گھوڑا عذاب کے لیے ہوتا ہے جو گھوڑا فخر و مباحت کے لیے لایا جائے اور ایک گھوڑا ثواب کے لیے ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دوڑانے کے لیے اس کو تو گھوڑا وہ سواب کے لیے اور ایسے ہی اس کے اوپر کوئی چیز لادنے کے لیے یا سواری کے لیے لایا جائے تو اس کے اندر ناداب ہے نہ ثواب ہے ایک شخص یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی کے پاس ایسا گدھا ہے تو گھوڑا نہیں ہے گدھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک گدھے کا معاملہ ہے میرے اوپر گدھوں کے بارے میں کوئی آیت کریمہ نہیں اتری سوائے اس جامع آیت کے فمیامل خیر الر خیرا یامل مسکا ذرتن شرا جو آدمی کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا اور جو کوئی ایک برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ جامع آیت جو میری نگاہ میں ہے اس سے یہ استدلال میں کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی گدھا بھی رکھتا ہے تو یہی تین قسم کے گدھے ہو سکتے ہیں عذاب کا گدھا ثواب کا گدھا نہ عذاب کا نہ ثواب کا یہ صفت گدھے کی بھی ہو سکتی ہے اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدے کلیا سے استدلال فرمایا استمباد فرمایا اگر یہ اشتہاد غلط ہوتا تو وہی الہی آ کر اس کا کریکشن کر دیتی لہذا وہ آئے بالکل درست ہے کہ میرا نبی جو بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے بات ہماری ہوتی ہے اس کے بعد میراج کا بیان بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسرا کہلاتا ہے آپ نے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی بیت المقدس میں پھر وہاں سے براق کے ذریعے آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے یہ معراج ہے بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسرا اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج اسرا کا بیان سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے اور معراج کا بیان اسی سورہ نجم کے اندر ہے معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نشانیاں اپنے رسول کو دکھائیں پانچ وقت کی نمازیں یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی جنت کا مشاہدہ آپ نے کیا جہنم کا مشاہدہ آپ نے کیا جہنم کے بڑے سارے مناظر دیکھے جنت کے بہت سارے مناظر دیکھے بہت سارے نبیوں سے وہاں ملاقات ہوئی تو بڑا عجیب و غریب سفر تھا کسی انسان کو اتنا عجیب و غریب سفر کبھی پیش نہیں آیا یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ایک دفعہ دنیا میں اجیاد مکہ میں آپ نے دیکھا ہورائزن پر جب نگاہ اٹھائی تو حضرت جبرائیل نظر آئے پورا افق پورا ہورائزن روشن ہو رہا تھا اور آپ کو بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل کے چھ سو پر ہیں پورا افق بھرا ہوا تھا پورا ہورائزن فل تھا روشنی سے اتنا عظیم اور عجیب و غریب فرشتہ ہے جبرائیل اور یہاں معراج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا سدرت المنتا کے پاس عند سدرت جنت المعوا یہ بیری کا درخت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ بیری کا ایسا درخت تھا وہ کہ جگنوں کی طرح وہاں پر چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی جگمگ جگمگ جگمگ جگمگ پورا درخت ہو رہا تھا جبریل نے بتایا یہ سب فرشتوں کی چمک ہے بے شمار لاتعداد فرشتے موجود ہیں یہاں یہ معاملہ سدرت المنتہا کے پاس ہے ترکی کا ایک مشہور سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر ہلوک نور باقی وہ سائنس کی بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں اور دینی انداز میں انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جانتے ہیں سدرت المنتہا کہاں ہے جہاں مادی دنیا کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اسے سدرت المنتہا کہتے ہیں یہاں سے جانے والے لوگ جہاں رک جائیں آگے جانے کی اجازت نہ ہو جہاں مادی دنیا کی سرحد ختم ہو جائے اس مقام کا نام سدرت المنتہا ہے اور جنت الماوا یہی کہیں سدرت المنتہا کے پاس ہی ہے اندہا جنت الماوا یہ سدرت المنتہا کدھر ہے یہ جنت الماوا کے آس پاس ہے گویا جنت الماوا یہ ہماری مادی دنیا کی سرحد سے تھوڑا پرے ہے جنت الماوا کا تعلق ہماری مادی دنیا سے نہیں ہے بلکہ مادی دنیا سے آگے کی چیز ہے وہ اور ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی کہا کہ جنت میں انسان کو نہ تو موت آئے گی اور نہ تو اسے نیند آئے گی ان سے پوچھا گیا اس کی کوئی سائنٹیفک وجہ ہے کہ جنت میں انسان کو نہ تو موت آئے گی اور نہ نیند آئے گی اس کی کوئی سائنٹیفک وجہ کوئی سائنٹیفک ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ آدمی جب تک دنیا میں رہتا ہے تب تک دو چیزوں سے دو چار ہوتا رہتا ہے ایک تو وقت کا عمل ہوتا رہتا ہے وقت اس کے اوپر سے گزرتا رہتا ہے ایک تو وقت کا عمل اور دوسرے سکل سکل سکل وزن کھچاؤ مثلا ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ اگر کبھی اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے تو تھکن محسوس ہوتی ہے اور اوپر سے نیچے اتر رہا ہو تو بڑی آسانی سے اتر آتا ہے اسے تھکن لائق نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ جب اوپر چڑھتا ہے تو زمین کی جو کشش ہوتی ہے اسے پیچھے کی طرف کھینچتی ہے ایسے ہی جیسے کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہو اور پیچھے سے ایک آدمی اس کی کمر پکڑ کر کے پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے ظاہر ہے کہ وہ تھکے گا اس لیے کہ طاقت صرف کرنے پڑے پڑے گی انرجی اس کی بہت زیادہ صرف ہوگی ایسے ہی جب آدمی بلندی کی طرف جاتا ہے تو زمین کی کشش سے اسے پیچھے کی طرف کھینچتی ہے اسی وجہ سے اس کو تھکان لائق ہوتی ہے شکل کی وجہ سے اور اوپر سے جب آتا ہے تو وہ چونکہ کشف شکل کے موافق میں آتا ہے لہذا اسے تھکن لائق نہیں ہوتی تو ایک تو زمین کی کشش سکل برابر اس کے اوپر رہتی ہے اور دوسرے یہ کہ وقت کا عمل اس کے اوپر ہوتا رہتا ہے ان دو وجہوں کی وجہ سے شکل کی وجہ سے کھینچاؤ کی وجہ سے اور وقت کے عمل کی وجہ سے آدمی کی انرجی ضائع ہوتی رہتی ہے اور جنت کے اندر نہ تو وقت کا عمل ہوگا نہ تو وہاں سکل ہوگی اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آدمی کو نیند کیوں آتی ہے اس لیے کہ جب وہ تھک جاتا ہے تھک کیوں جاتا ہے اس لیے کہ زمین کی کشش سکل سے تھکا دیتی ہے اور جنت کے اندر نہ تو سکل ہے اسی طریقے سے نہ تو کشش ہے اسی طریقے سے نہ تو جنت کے اندر وقت کا عمل ہے جب وہاں نہ تو کشش ہے نہ سکل ہے نہ وہاں وقت کا عمل ہے تھکان لائق نہیں ہوگی نیند بھی نہیں آئے گی اور یہ دونوں چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے جنت میں اسے موت بھی نہیں آئے گی یہ ڈاکٹر حلوک نور باقی کا ایک سائنٹیفک تجزیہ ہے ایک سائنٹیفک ریزن ہے کہ جنت میں انسان کو نہ تو نیند آئے گی اور نہ موت اس کے بعد ایک عجیب نفسیاتی بات بتائی جا رہی ہے ایک سائیکولوجی ہے انسان کی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جب کسی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے مانتا ہے لیکن حقیقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس حقیقت کو مانتا تو ہوں لیکن حقیقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے انکار بھی نہیں کر سکتا تقاضے پورے بھی نہیں کر سکتا حقیقت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کر سکتا تو ایک تیسری راہ نکالتا ہے کہ جس سے نہ تو حقیقت کے تقاضے پورے کرنے پڑے اور نہ تو انکار ہی کرنا پڑے یہی حال ہے بد عقیدہ لوگوں کا کہ نماز نہ پڑھیں چلے گا روزہ نہ رکھیں چلے گا ہاں قبروں پر جانا نہ چھوڑیں وہاں نسبت ضرور برقرار رہنی چاہیے ہے نا بخشوانے والے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بخشوا دیں گے دیکھو شیطان نے کہاں لے جا کر کے آدمی کو پہنچا دیا اس لیے کہ اسلام ایک حقیقت ہے ایمان ایک حقیقت ہے اور ایمان اور اسلام کے کچھ تقاضے ہیں نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے ہر قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اب حقیقت کو تو تسلیم کرنا ہی ہے ایک مسلمان کو لیکن حقیقت کے تقاضوں کو دائرے عمل میں لانے سے کتراتا ہے انکار بھی نہیں کر سکتا اور حقیقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا تو تیسرا راستہ نکالتا ہے کہ نہ تو تقاضوں کو پورا کرنا پڑے اور نہ تو انکار ہی لازم آئے بس ایک کام کرتے رہو بابا ہے نا بس وہ بخشوا لیں گے اسی طرح دیوی دیوتاؤں کا بھی معاملہ ہے ان کا وجود موہوم ہے ان کے وجود کے اوپر کوئی علمی اور نقلی اور عقلی دلیل موجود نہیں ہے شیطان نے محض ضمیر کی خلش سے انسان کو محفوظ اور مسکون اور معمون کرنے کے لیے یہ کھڑا رچا ہوا ہے تو کچھ بھی کرتے رہو ہے نا دیوی دیوتا بخشوا لیں گے نا کتنی عجیب نفسیاتی حقیقت بیان کی گئی کتنی بڑی سائیکولوجی ہے کہ انسان کو شیطان کن کن طریقوں سے گمراہ کرتا ہے پھر قرآن حکیم بولتا ہے انہیں اللہ آسماؤں سمئی یہ تو صرف نام ہے ان کے مسمہ کا پتہ نہیں ہے اسم ہے مسمہ کا پتہ نہیں ہے یہ جو دیوی دیوتاؤں کے تم نے نام رکھ رکھے ہیں خالی نام ہے ان کا مسمہ موجود نہیں ہے وہ موجود ہیں ان کے وجود کے اوپر علمی عقلی اور نقلی دلیل لاؤ نیز اس پر بھی کوئی دلیل پیش کرو کہ اپنے ہاتھوں سے تم بت بناتے ہو اور ان کے اندر خدائی اوصاف آ جاتے ہیں ان کے اندر خدائی اوصاف آ جاتے ہیں وہ تمہارے فریاد رس ہو جاتے ہیں وہ تمہارے حاجت روا ہو جاتے ہیں تمہاری بگڑی بنانے لگتے ہیں سب کچھ کرنے لگتے ہیں ذرا بتاؤ تو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بتوں کے اندر خدائی اوصاف تم کس دلیل کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہو کس دلیل کی بنیاد پر مانتے ہو کوئی علمی دلیل ہو تو لاؤ کوئی عقلی دلیل ہے تو لاؤ سکوت اس بات پر شاہد عدل کہ اس طریقے کا عقیدہ بالکل باطل ہے اور بالکل بیس لیس ہے اس عقیدے کے پیچھے کوئی مستحکم بنیاد نہیں اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے اس طرح اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت قریب آنے والی ہے چاند دیکھو پھٹ گیا بخاری کتاب و تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم آپ کو رسول مان لیں گے آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک چاند کی طرف اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے اوپر چلا گیا دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور اس پر گواہ کئی صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت جبیر ابن متعین ہے حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بہت سارے لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چاند آج ہی پھٹ گیا یہ سارے اجرا میں ایک دن درہم برہم ہو جائیں گے اور ان کا پھٹنا در حقیقت کائنات کے درہم برہم ہونے کی علامت ہوگی اس کا سبب ہوگا جہاں تک سائنسدانوں کا تعلق ہے اور وہاں سے جو چاند کی تصویریں آئی ہیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر کریٹرس ہیں یعنی گہرے گہرے غار ہیں وہ بھی آتش فشانی غار جو ہمیں تصور دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی آتش فشانی دھماکے کی وجہ سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد قانون انجزاب نے دونوں کو آپس میں ملا دیا ہو یہ بات ممکن ہے لہذا چاند کا دو ٹکڑے ہونا دائرے ممکنات میں سے ہے دائرے استحالات میں سے نہیں مستحیلات میں سے نہیں اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے اس طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر روحجان اللہ اکبر بڑی پیاری سورہ ہے یہ اس کا آہنگ اتنا زبردست ہے کہ کوئی بہترین قرآن پڑھنے والا اس سورہ کریمہ کی تلاوت کرے تو وجدان مہک اٹھے دل تڑپ اٹھے آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جائیں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یوں تو ہم نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی اندھے سے پوچھ لو دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی پاگل کو دیکھ کر اندازہ لگا لو قوت سنوائی کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی بہرے سے پوچھ لو ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی لولے سے پوچھ لو پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی لنگڑے سے پوچھ لو ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جانتے ہو سب سے بڑی نعمت ہم نے تمہیں کیا دی ہے نعمت ہدایت ہے اور وہ نعمت ہدایت جانتے ہو کیسے ملی تم کو یا قرآن ملی اللہ نے ارشاد فرمایا اعلان فرمایا شاہر رمضان الذي انزل فيه للناس دیکھیے یہاں سب سے پہلی صفت قرآن کی ہدایت بتائی گئی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کہ اسی کے اندر قرآن نازل ہوا شاہر رمضان اللہ القرآن اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اللہ الدن تو انسان کو سب سے بڑی نعمت جو ہم نے عطا کی ہے وہ ہے نعمت ہدایت اور نعمت ہدایت ہمیں کس کے وسیلے سے ملی کس کے طفیل سے ملی کس کے ذریعے سے ملی کس کے میڈیم سے ملی میڈیم اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن حکیم اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کی زندگی میں یہ کتاب آ گئی ہمارا رحم برابر اس کے اوپر ہے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے اس کا مطلب قرآن کی تعلیم حاصل کرو قرآن سیکھو اور سکھاؤ قرآن سے وابستہ رہو قرآن کو مانو قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن پر عمل کرو قرآن دوسروں تک پہنچاؤ اور آخر میں نتیجہ سمرا رزلٹ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ یہ ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ البیان والنجم والشجر حسبانی کائنات کی ہر شے ایک اندازے پر ہے سورج کا ایک اندازہ ہے ایک حساب ہے الشمس والقمر بحسبان جانتے ہو ان کا ایک کیلکولیشن ہے ہماری نگاہ میں جب سے انہیں پیدا کیا گیا برابر ڈیوٹی دے رہے کیا مجال کی ایک سیکنڈ بھی اپنی ڈیوٹی میں تاخیر کریں تم آفس پہنچنے میں لیٹ ہو سکتے ہو تاخیر ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمارے اتنے فرما بردار ہیں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کر سکتے شمس والقمر بحسبان حسبان من حساب ایک حساب ہے ان کا اس حساب کے تحت چل اور کیسا حساب ہے کہ پوری تقویم مرتب کر لی جاتی ہے پورا کیلنڈر مرتب کر لیا جاتا ہے ایسا حساب ہے ان کا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پودا اور چاند پودا اور درخت یہ سب سجدہ کر رہے ہیں مومن کی مثال جانتے ہو کس سے دی گئی ہے نرم و نازک پودے سے دیکھو ہوا جب تیز چلتی ہے تو نرم پودے لیٹ جاتے ہیں زمین پر جھک جاتے ہیں اور جیسے ہی ہوا کا زور کم ہوتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو مومن کی مثال اسی نرم و نازک پودے کی سی ہے تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو زمین پر لیٹ جاتا ہے اور جیسے ہی ہواؤں کا زور تھمتا ہے پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے ہی اے مسلمانوں اللہ فرماتا ہے میرے بندو زمین میں اسی طرح رہو مسائب کی آندیاں آئیں مسائب کے طوفان آئیں پریشانیوں کی آندیاں آئیں پریشانیوں کی ہوا چلے تو تم ذرا جھک جاؤ زمین پر لیٹ جاؤ یہ مصیبتیں یہ مسائل تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں جیسے ہی کی آدھیوں کا زور کم ہو دوبارہ اٹھ کھڑے ہو دوبارہ تم کھڑے ہو جاؤ اور جہاں تک بلند و بالا درختوں کا معاملہ ہے جو جھکتے نہیں ہمائیں تند ہمائیں انہیں چیر کر کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں بکھیر دیتی ہیں بچتا کون ہے جو جھکتا ہے اور تباہ و برباد کون ہوتا ہے جو ان تیز و تند ہواؤں کے مقابلے میں ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے زلزلہ جب آتا ہے تو جھوپڑ پٹیاں بچ جاتی ہیں لیکن بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں زمین بوس کر دی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے بڑے تکبر سے کھڑی رہتی ہیں جھوپڑیاں بیچاری ہل کے رہ جاتی ہیں اور بلند و بالا عمارتوں کو یہ زلزلہ زمین بوس کر کے رکھ دیتا ہے کائنات کا اصول بھی بتا رہا ہے کہ یہاں تکبر نہیں چلتا یہاں متکبرین کو زمین کی خاک چٹا دی جاتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک احسان اور بتا رہا ہے اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ایک ترازو ترازو رکھ دی کا لفظ بھی بڑا عجیب و غریب ہے اسکیل دونوں طرف پلڑے بالکل برابر رہتے ہیں میزان کے ادھر ادھر نہیں ہوتے ایسے ہی ہم نے آسمان کو بنانے کے بعد میزان قائم کر دیا ہے کیا تاثر دیا ہے کیا تصور دیا ہے کہ اس آسمان کے اندر کتنے سیارے ہیں کتنے ستارے ہیں اسی سورج کو دیکھ لو کہ پورے نظام کہکشانی کے ساتھ کس طرح اپنی گردش اپنے محور کے اوپر گردش کر رہا ہے اور اپنے مدار کے اوپر گردش کر رہا ہے کتنے سیارے ہیں کتنے ستارے ان کا ایک آربٹ ہے ان کا ایک مہور ہے کیا مجال کی محور سے ذرہ برابر سرک سکیں اگر وہ سرک جائے تو ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے اگر یہ ترازو نہ ہو یہ ترازو قائم کیا گیا ہے تاکہ ہر سیارہ اپنے آربٹ میں رہے تھوڑی سی خطا ہوئی کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے گا اور جانتے ہو کتنی تباہی مچے گی دو تیز رفتار گاڑیاں جب آپس میں ٹکرا جائیں ٹکرانے کی شدت کا اندازہ دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک ویٹ سے اور ایک مومنٹم سے مومنٹم یعنی معیار حرکت مومنٹم مینس معیار حرکت اور دوسرے ویٹ گاڑیوں کا کتنا ویٹ ہوتا ہے اور کافی رفتار سے چل رہی ہوں اور ایک ہی پٹری کے اوپر آمنے سامنے کولائڈ ہو جائیں ہیڈ آن آمنے سامنے سے ٹکرا جائیں کیا حال ہوگا ایسے ہی ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے گا اگر میزان قائم نہ ہو اگر اسکیل ہم نے نہ رکھا ہوتا تو اس کے بعد اللہ تبارک و نے اپنی ایک اور نعمت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے غلہ دیا لیکن غلہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ سب پیکنگ میں دیا ہے پیکنگ میں کیلا دیا تو اس کی پیکنگ ہے سیب دیا تو اس کی ایک پیکنگ ہے جتنے پھل فروٹ جتنے غلہ جات گیہوں دیا تو پیکنگ کے ساتھ دیا ہے چاول دیا تو پیکنگ کے ساتھ دیا ہے ہم ہر چیز پیکنگ کے ساتھ دیتے ہیں کھلی چیز ہم کوئی نہیں دیتے کینڈ ہوتا ہے ڈبا بند ہوتا ہے یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا احسان ہے ہماری بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ہر چیز بند دیتے ہیں غلافوں میں بند دیتے ہیں ہم اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے فبی آئیے آلہ یوربی فبی کدیبان سبھی ربی کما کماتی بان ایک گروہ جنو انس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے آگے فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقوں کا مالک ہے دو مغربوں کا مالک ہے بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کیسے سائنس کا ٹیچر ایک ٹیبل کے اوپر ایک گیند رکھ کر کے سمجھاتا ہے کیسے گیند دنیا بالکل اسی بیزوی شکل کی گیند سے ملتی جلتی تھوڑی ایک دم گول نہیں ہے بیزوی ہے انڈا کار ہے تو اس کو ٹیبل کے اوپر رکھتا ہے گیند کے ایک طرف لکھتا ہے انڈیا اور گیند کے دوسری طرف لکھتا ہے امریکہ پھر ایک بیٹری لے کر کے روشنی ڈالتا ہے اس سائڈ میں جس سائڈ میں انڈیا لکھا ہوا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے بتاؤ کون سا حصہ روشن ہے بولے انڈیا کا اور پچھلا حصہ امریکہ کا بولے تاریخ ہے گویا ایک مشرق اور ایک مغرب تو ادھر ہی کا ہو گیا باقی آپ سورج جب ادھر نکلے گا ادھر تاریخی ہو جائے گی اس کا بھی ایک مشرق اور ایک مغرب کیا بات ہے رب ہی نہیں رب المغرب دو مشرقوں کا مالک اور دو مغربوں کا مالک یہ سائنس تو ابتدا میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے جو حقیقت اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی اس کے بعد یہ فرمایا گیا یس من منفی کی زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب اللہ سے مانگ رہے ہیں یس اسی سے سوال کر رہے ہیں انبیاء اسی سے مانگتے ہیں صدیقین اسی سے مانگتے ہیں شہدا اسی سے مانگتے ہیں اولیاء اسی سے مانگتے ہیں پتا یہ چلا کہ یہ سارے کے سارے محتاج ہیں غنی ہوتے تو مانگتے کیوں یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے انبیاء مانگ رہے ہیں صدیقین مانگ رہے ہیں شہدا مانگ رہے ہیں اولیا مانگ رہے کس سے اللہ سے تو جب یہ خود محتاج ہے تو یہ دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں دوسروں کی مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں عارف رومی نے بڑی اچھی بات کہی ہے آپ از یم جو مجو از خشک جو پانی سمندر سے ماں خشک جوہر سے نہیں عقل مند آدمی پانی کہاں سے لیتا ہے تھاٹے مارتے ہوئے تلا تم خیز سمندر سے کوئی آدمی پانی تلاش کرنے کے لیے سوکھے تالاب کے پاس نہیں جاتا خشک جوہر کے پاس نہیں جاتا تو پانی سمندر سے مانگو خشک تالاب سے نہیں خشک جوہر سے نہیں تو یہ تو سب اللہ سے مانگ رہے ہیں انہوں نے جس سے مانگا ہے تم بھی اسی سے مانگو یس فی سماوات والا کل ہوا پیشان ارے جس کا حال یہ ہے ہر لمحہ ایک کام میں لگا ہوا ہے ہر لمحہ کام میں لگا ہوا ہے کیا مطلب کسی کو بیمار کر رہا ہے کسی کو شفا دے رہا ہے کسی کو موت دے رہا ہے کسی کو زندگی دے رہا ہے کسی کو پیدا کر رہا ہے کسی کا جنازہ اٹھا رہا ہے کسی کی ولادت ہو رہی ہے اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے کسی کو و خار کر رہا ہے کسی کو جوان کر رہا ہے کسی کو بڈھا کر رہا ہے اللہ ہر لمحہ ایک کام میں ہے کل کلشان اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ تو اونگ آتی ہے ہر لمحہ ایک کام میں کیا عظمت ہے کیا قدرت ہے سبحان اللہ من فی قرآن سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہو جاتی ڈائریکٹ یہ وسیلہ ہے قرآن حکیم یہ وسیلہ ہے اللہ کی محبت کا اللہ کو سمجھنے کا اللہ کے تعارف کا سب سے بڑا وسیلہ قرآن ہے یس الح منفی ہو جو قرآن کو سمجھتے ہیں نا عرب والوں کو دیکھیے مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں ہم کھڑے تھے آس پاس دو تین ارب کھڑے ہوئے تھے امام نے جب سور دہر پڑھنی شروع کی پوری دو رکعت کے اندر صرف اور صرف میں نے ہچکیاں سنی ہیں اطراف میں صرف ہچکیاں صرف رونے کی آواز ہے مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہ تو پڑھتے ہیں اور نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ ہے ایک معمولی درجے کا گھٹیا قسم کا اخبار بھی آدمی سمجھ کر پڑتا اللہ کا یہ پیغام سمجھے بنا آدمی جی کیسے رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے جی رہا ہے وہ اسے ٹینشن نہیں ہوتا کہ اللہ کا ایک پیغام میرے نام آیا ذرا پڑھوں تو کیا لکھا ہوا ہے میرے نام ہے بہت بڑی بدقسمتی امت مسلمہ کی اور سب سے مظلوم کتاب قرآن حکیم اتنا ظلم ہوا ہے اس کتاب کے اوپر اور ظلم کرنے والے کون غیر نہیں اپنے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جنت میں انسان بھی جائیں گے اور جن بھی جائیں گے اب سوال پیدا ہوا جنتیوں کو ہورے ملیں گی جنوں کو بھی ہور ملے گی کہ نہیں سوال ہے جواب دیا گیا الطرف لم انسن ایسی عورتیں ہوں گی ایسی ہورے ہوں گی کہ نہ تو ان کو انسان نے چھوا ہوگا نہ جنت نے پتا یہ چلا کہ جس طرح جنت میں جانے والے انسانوں کو ہورے ملیں گی ایسے ہی جنت میں جانے والے جنوں کو بھی ہورے ملیں گی یہ آیت کریمہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے حکایت کریمہ فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان دو دریا مل کر چلتے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک دریا کا پانی میٹھا ہے ایک دریا کا پانی تلخ شور ہے میٹھے پانی کا دریا کھارے پانی کے دریا میں نہیں ملتا ڈابھیل یہ ہمارے دیش ہی میں ہمارے انڈیا ہی میں گجرات میں ایک شہر ہے ڈابھیل یہ سمندر سے تقریباً دس بارہ کلومیٹر پر واقع ہے لوگوں نے بتایا کہ کھاڑیوں میں جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے سمندر میں جب مد ہوتا ہے مد بڑھتا ہے سمندر تو سمندر کا کھارا پانی کھاڑی کے میٹھے پانی کے اوپر اس طرح چڑھ جاتا ہے جیسے ننگے آدمی کے اوپر لباس اور جب جزر ہوتا ہے تو اس طریقے سے میٹھے پانی کے اوپر سے کھارا پانی پیچھے ہٹ کر چلا جاتا ہے جیسے کسی بکرے کی کھال اتار لی گئی ہو کھال پوری کی پوری پیچھے چلی گئی ہو اور بکرا سامنے ہو کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا میٹھا پانی کھارا پانی میں نہیں ملتا اور یہی وہ آیت ہے میں نے کہیں پڑھا غالباً ڈاکٹر ہلوک نور باقی نے لکھا ہے دس is the that sure this is the west coast you the right way لکھا ہلوک نور باقی نے کی یہی وہ آئے تھے دس از دا یہی وہ آئے تھے جس نے راستہ دکھایا کس کو جیک وی کوسٹیو کو کیا دا رائٹ پاتھ صحیح راستہ دکھایا یہ جیک وی کوسٹیو ایک ماہر بحریات ہے جس کے کارنامے دریا کے اندر کام کرنے کے بہت زیادہ ہیں اس نے یہ بتایا کہ آپ نے جبرالٹر کے پاس یہ کہیں جبل تاریخ کے آس پاس سمندر کے بیچ میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں اور یہ میٹھے پانی کے چشمے 45 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے 45 ڈگری کا اینگل بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ڈیم کی شکل میں کنگھی کے دندانوں کی طرح بن جاتے ہیں کنگھی کے دندانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بیچ سمندر میں میٹھے پانی کے چشمے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا اور کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا اور اس نے وجہ بتائی کہ اسی وجہ سے کہ کھارے پانی میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں یہی وجہ ہے کہ بحر اوکیا نوس روم کے پانی میں نہیں ملتا دونوں الگ الگ رہتے ہیں اللہ ایک مسلمان فلسفی کو عدل کلامیہ میں کلامی دلیلوں میں تھوڑا تردد ہوا ہوا شک اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے وجود کی تو ایسی دلیل بتا دے سجھا دے کہ میں جب کسی منکر خدا کے سامنے وہ دلیل پیش کروں تو اس کا رد نہ کر سکے سویا خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی یہی آئے تلاوت کر رہا ہے سور رحمان کی مارا جلبا دو دریا ملتے ہیں اور ایک دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے ایک دریا کا پانی کھارا ہوتا ہے اس کے باوجود دونوں دریا ملنے کے بعد ایک دوسرے میں نہیں ملتے یہ آج جب اس نے خواب میں سنا فوراً اس کا ذہن گیا کہ یہ آیت خدا کے انکار کرنے والے کے لیے بالکل قطعی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے کہ پانی جس کی طبیعت اختلاط امتزاج اور سیلان ہے ملنا ہے پانی کہیں بھی مل جاتا ہے مٹی میں گھس جاتا ہے پتھر میں گھس جاتا ہے پیڑوں میں گھس جاتا ہے تو پانی کی جو طبیعت ہے واٹر کا جو مزاج ہے اس کے جو استاد تباہ ہے